لیکن بعد میں لوگوں نے اختلاف کر لیا یعنی بعد میں لوگ مشرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم تو فوراً عذاب نہیں لاتے اگر ہمارے یہاں فوراً عذاب لانے کا ہوتا کہ ہم فوراً عذاب لے آتے ٹھیک ہے تو ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہم دنیا میں ان کو بتا دیتے کہ بھئی تم جو شرک کر رہے ہو تم سر سر گھاٹے کے اندر ہو ٹھیک ہے پھر یہ لیا کرتے تھے مشرقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مرضی کے معجزات کا کہا کرتے تھے کہ بھائی معجزے کریں اور جس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ آپ یہ والا معجزہ دکھائیں یہ معجزہ دکھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا یعنی غیب کو میں نہیں جانتا ٹھیک ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہے اور موضرے کا ظاہر ہونا یہ بھی غیب میں سے ہے موضرے کا ظاہر ہونا یہ بھی غیب میں سے ہے ٹھیک ہے تو تم بھی میرے ساتھ انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں پھر جو اللہ تعالیٰ نہ جس طریقے سے بھی ہو تو ایک چیز یہ پتہ چل گئی کہ موجرے کا دکھانا یا موجرے کا ظاہر کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے اب ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجیے یعنی دوسرے کی جو کل دو رہ گئی تھیں آیات اس کے اندر سے انیسویں اور بیسویں ٹھیک ہے ناس یعنی ناس کا ترجمہ تو لوگ ہوتا ہے اللہ امتم واحدہ امتم واحدہ کا مطلب ہے ایک امت امتم واحدہ امت اور واحد سے مراد ایک ہوا کرتا ہے سخت لفق کا مطلب ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا اختلاف فختالافو اختلاف سے ہے نا تو آ گیا فخت الفو لو لا کلی متن ٹھیک ہے لو لا کلی کلیما سے مراد کلیما ہی ہوتا ہے سبقت ٹھیک ہے سبقت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے اندر سے ٹھیک ہے پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی سبقت کا مطلب سبقت ہوتا ہے کہ پہلے آنے والا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لے لیں گے کہ پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی یعنی پہلے طے یہ بات کلی متون سے مراد بات ہو جائے گی اور سبقت کا مطلب ہو جائے گا پہلے طے ہونا میر رب کا مطلب ہے تمہارے رب کی طرف سے لکزیا کزیا کا مطلب ہے کہ فیصلہ کر دیا جاتا ٹھیک ہے بئی نہ ان کے درمیان یخ تلیفون اختلاف سے اب ترجمہ دیکھیے وما کانا ناسو اللہ واحد اللہ وما کانا ناسو اللہ امتم واحدہ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں تھے ٹھیک ہے صرف ایک ہی دین کے قائل تھے وما ناسو نہیں تھے لوگ اللہ امتم واحدہ مگر ایک ہی دین کے فخت الفو پھر بات میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے ولولا اور اگر تمہارے پروردگار سے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی آواز آ رہی ہے وائس بریک ہو رہی ہے اب دیکھیں آواز اوکے ہے کہ نہیں ہے آواز اوکے ہے دوبارہ دیکھیے وما کان ناسو اللہ واحدہ سخت لفو اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے ٹھیک ہے یعنی بعد میں وہ کرنا کرنا شروع کر دیا ولولا کلی متن سبقت میں ربی کا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی سے طے نہ ہو چکی ہوتی کد یا نہ تو ان کے درمیان اس کا فیصلہ کر دیا جاتا یعنی فی معافی ہے یختلفون جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے وہ یقولون یقولون مزارے کا سیگا علم الصرف کی بات آگے یقولون مزارے کا سیگا کالا یقولو کالا یقولو کالا ماضی کا سیگا ہوتا ہے اور یقولو مظاہرے کا سیگا ہوتا ہے کالا کا مطلب ہوتا ہے اس ایک آدمی نے زمانۂ گزشتہ میں کہا یعنی اس ایک مرد نے ٹھیک ہے تو یقو لونا یہ جمع کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یا کہیں گے ترجمہ یہ ہو جائے گا یعنی جمع کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے لو لا کا مطلب وہ کیوں نہیں یعنی لو لا کا مطلب ہے کہ کیوں نہیں ان ضلع کا مطلب ہے نازل کی جاتی یعنی علیہ آیتن آیت سے مراد یعنی نشانی یا یہاں سے ہم مراد لیں گے موجرہ ٹھیک ہے مر رب بھی کا مطلب ہے اس اس کے رب کی طرف سے فقل کل کا مطلب بتا دیا تھا کہ آپ کہہ دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فکل یعنی کل کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے ان نمل غیب اللہ ان نما آتا ہے ان نما یعنی بے شک کے ترجمہ یہ آپ دیکھ لیں کہ ان نمل صرف اور صرف اور صرف کے یعنی آ جائے گا ٹھیک ہے ان نما یہ حسر کے لیے ہوتا ہے کل میں حسر ہوگا لیکن آپ بس اتنا سا ترجمہ بھی یاد رکھیے جب انشاءاللہ یہ حسر کی بات ہوگی پھر آپ سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ اللہ الغ السلام علیکم آواز آ رہی ہے دیکھیں اوکے ہے اوکے ہے جی ٹھیک ان کی بات ہو رہی ان کا مطلب ہے تم انتظار کرو نمل نم الغیب غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں نمل نمل غیب لا کے غیب کی باتیں تو صرف میں نے بتایا نا دیکھیں صرف ان نما کا ترجمہ کیا کیا یعنی صرف ٹھیک ہے تو غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں فن تضرو لہذا تم انتظار کرو لہذا تم انتظار کرو ان نی کم میں بھی تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرتا ہوں یعنی میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں ٹھیک ہے اتنی سی بات سمجھ آ گئی بتا دیا تھا یہ آتے تھے اپنے من پسند معاوضے مانگتے تھے کہ اپنے ہماری من پسند معاوضے اب دکھائیے کہ قرآن پاک اتنا بڑا معجزہ ہے نہ جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے السلام علیکم اللہ آواز آ رہی ہے جی آواز کو دیکھیں اوکے ہے تو قرآن پاک خود اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے اندر شخص جو کسی کے پاس تھا ٹھیک ہے نہ کبھی شاعری کی کچھ بھی نہیں پہلے تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں لیکن چالیس سال کے بعد فور لیکن وہ اس کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں اچھا اس ترجمہ ریپیٹ کر دوں ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ یقول وائس بریک ہے کہ اوکے دیکھیں وائس بریک ہے میں دوبارہ روم میں دوبارہ انٹر ہوں وائس اوکے ہے وائس اوکے ہے کہ نہیں ہے اس کا ترجمہ ایک ساتھی کہہ رہے ہیں ریپیٹ کر دیں تو میں اس کو کر دیتا ہوں وہ یقول اور یہ لوگ کہتے ہیں ہیں لولا ان ضلع علیہ تم میں رب بھی لولا کہ کیوں نہیں ان ضلع علیہ کہ نازل کی جاتی اس کے اوپر یعنی نازل کی گئی اس کے اوپر آ یا تم میں رب بھی کوئی نشانی اس کے پروردگار کی طرف سے تو اے پیغمبر یعنی میں اے پیغمبر میں خود نکال رہا ہوں ٹھیک ہے نا کل کا مطلب آپ کہہ دیجئے یعنی یہ اللہ کے اختیار میں ہیں فن تذیرو لہذا تم انتظار کرو ان معکم کے بے شک میں من المنتظرین یعنی بے شک کے میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں غیب کی باتیں اللہ کو پتہ ہے اور معجزہ بھی ایک غیب میں سے ہے تو کیا نازل ہوگا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کون سا معاوضہ میرے ہاتھ پہ ظاہر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چیز ہم ہمیشہ آپ نے سنتے رہے ہوں گے کہ معاوضہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے آگے چلیں وہ ایزا ایزا کا ترجمہ آپ کو بتا چکا تھا جب کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا ٹھیک ہے نا ایزا عام طور پہ ترجمہ کیا آئے گا نا صرف اور صرف میں مشوری ترجمہ رکھتا جاؤں گا آپ کے سامنے صرف مشوری ترجمہ ٹھیک ہے تو ازکنا کا ترجمہ میں نے کیا رکھا چکھنا ورنہ جو ہے ازکنا کا معنی چکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ تو مطلب یہ ہے کہ ازکنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب ہم چکھاتے ہیں ان کو یعنی ہم نے چکھایا یعنی ان کو ٹھیک ہے میں مستری ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا مستری ترجمہ ٹھیک ہے مستری ترجمہ کیا ہوتا ہے مستر کیا چیز ہوتی ہے جس سے مختلف الفاظ بنتے ہیں مستر ٹھیک ہے نا مستر اصل ہوا کرتی ہے تو اس سے اس سے مختلف الفاظ بنا کرتے ہیں تو ایک مستر کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ مستر ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ کیا ہے اسی کا سیگا بن گیا وہ اٹھتا ہے وہ اٹھے گا یہ اب کیا آ گئی یہ مزارے کے سیگے بن گئے ٹھیک ہے تو اب اگر اس طرح ہوگا میں نے پہ میں نے اگر ترجمہ میں آپ کے سامنے کیا رکھتا جاؤں گا مستری ترجمہ رکھتا جاؤں گا یہ نا آپ کہیں کہ ترجمہ غلط ہو رہا ہے ترجمہ لفظی ترجمہ آپ سے مستری رکھ رہا ہوں ابھی جب انشاءاللہ آپ تھوڑا بہت سمجھنا شروع کر دیں گے صرف کو پھر انشاءاللہ میں ضمیروں کے ساتھ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا شروع کروں گا ضمیروں کے ساتھ کہ جمع کی ضمیر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جمع یعنی جمع متکلم کی آ گئی ہے یہ آ گیا ترجمہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اس وقت صرف آسانی کے لیے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے زخنا کا مطلب کیا آ گیا چکھنے کے معنی اناس سے مراد ناس رحمتن سے مراد کیا آگے رحمت رحمت چھونا یعنی پہنچنا کسی چیز کو تو مس یہ پہنچنے کے معنی آواز آ گئی ٹھیک ہے جی مجھے بتا دیجیے گا اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے مسا کا مطلب بتا رہا ہوں مسا کا مطلب ہے چھونے کے ٹھیک ہے مس کا تھم سے مراد وہی ہوگا کہ چھونے کا ترجمہ بس میں چھونا مستری مانا ٹھیک ہے نا مکر مکرون مکرون سے مراد مکر جسے ہم کہتے ہیں کر کرنا چال بازی کرنا ٹھیک ہے مکر سے مراد ہوتا ہے چال بازی کرنا آپ دیکھتے جائیں یعنی اس پہ سارا عرب نور ایمان لکھ رہے ہیں جو اس کے اوپر ٹھیک ہے فی آیات نا آیات سے مراد نشانیاں ہوتا ہے آیات آیات جمع ہے ٹھیک ہے آیت کی ٹھیک ہے کل کل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ دو اسرو اسرو کا مطلب ہے زیادہ جلدی اسرو کا مطلب ہے زیادہ جلدی یہ اس میں تفضیل کا سیکھ ہے لیکن سرون سرون ہوتا ہے جلدی کے معنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بسرا عربی کے نا کہا جاتا ہے کہ جلدی جلدی یہ کام کرو بسرا ٹھیک ہے مکرن مکر سے مراد وہی ہے انا کا مطلب بے شک رسولنا رسولنا رسول جمع رسول کی ٹھیک ہے رسولانا یکتبون یکتبون یہاں پہ کیا ہوگا رسولانا یہاں پہ ترجمہ رسول سے مراد وہ پیغمبر نہیں بلکہ یہاں سے مراد فرشتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ترجمہ کیا جائے گا فرشتے رسول سے مراد فرشتے یہاں پہ مراد لیا جائے گا پیغام رسا جو ہوتے ہیں رسول رسول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے یکتبون تبون یکتبو کتاب جیسے نا کتاب یکتبون لکھنا یکتبون سے مراد ہے لکھنا تم قرون تم قرون مکر صحیح ہے تم قرون کہ جو تم مکر کرتے ہو چال بازیاں کرتے ہو ترجمہ دیکھیے وہ ازا ازک ناسا ٹھیک ہے ایزا اور انسانوں کا حال یہ ہے ناسا رحمتن کہ جب ہم اس ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جب ہم ان کو ازک ناسا یعنی ہے نا جب ہم ان کو چکھا انسانوں ہے کہ جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ممباد مستم ٹھیک ہے کب ممباد کس کے بعد ذرا مستم جب ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ٹھیک ہے نا ذرا تکلیف ہے مستم پہنچنا یعنی ان کو پہنچنے والی تکلیف کے بعد ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں ایزا لہم فی آیاتنا تو ذرا سی دیر میں ازا لہم فی آیاتنا تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں کل اللہ اشرا مکرن تو کہہ دو کل کہہ دو کہ اللہ اللہ اشرا و مکرن کہ اللہ اس بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے ان رسولنا کہ یقیناً ہمارے فرشتے یکتبونا وہ کیا کر رہے آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے بریک ہو رہی ہے دیکھیں بریک ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے بریک ہے کہ نہیں ہے اوکے ہے میں دوبارہ انسپیک جو ہے وہ پھر کیا بات چل رہی تھی ایزا کا مطلب یہ تو پورا ہو چکا تھا ان رسولنا رسول سے مراد فرشتے یکتبونا کہ وہ لکھ رہے ہیں یکتبونا وہ لکھتے لکھ رہے ہیں ماتم قرون جو تم چال بازیاں کرتے ہو یعنی جو تم چال بازیاں کرتے ہو ان کو فرشتے لکھ رہے ہیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ٹھیک ہے نا پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں اس آیت کا پس منظر سمجھیے گا جس وقت مشرقین کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی ٹھیک ہے تو فوراً اللہ تعالی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے سات سال بڑا سخت کہت آیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ قحط جو ہے ختم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو قحط ختم ہو گیا اور ساتھ ہی مکہ والوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قحط ختم ہو گیا تو پھر ہم جو ہے نا پھر ہم ایمان لے آئیں گے ٹھیک ہے یعنی تکلیف آئی نا اس وقت تکلیف آئی تو پھر کیا آئے یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں ذکر کر رہے ہیں نا کہ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف پہنچنے کے بعد تو پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں تو اب جب قحط ختم ہو گیا تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی یہ تو فلاں وجہ سے قحط ختم ہو گیا یہ تو فلاں وجہ سے قحط ختم ہو گیا پھر انہوں نے ہیلے ہیلے نکالنے شروع کر دیے چال بازیاں کرنی شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جو چال بازیاں کرتے ہو نا تو میں بھی کیا کر سکتا ہوں چال چل سکتا ہوں یہ مکر سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہو نا مکر کا مطلب مطلب ہے تدبیر کرنا یہ نہیں ہے کہ مکر کرنا یا یہ ہے کہ تنزن کہا گیا ان کو ٹھیک ہے اللہ چال بازی تو کیا ہوتی ہے دھوکہ بازی ہوتی ہے نا چال چلنا جو ہے وہ ایک دھوکا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسا لفظ نہیں استعمال ہوگا تو اللہ تعالیٰ تدبیر کے معنی میں ہوگا کہ میں بھی چھپی لگا ہوں آواز کو ہے اوکے معذرت بہت زیادہ معذرت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا نیٹ کا کچھ پرابلم ہے یا کیا کس طریقے سے ٹھیک ہے وہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا وہ ہو رہا ہے سگنلس پورے ہیں سب کچھ ہے اسپیڈ میرے خیال میں سلو ہوئی ہے نیٹ کی ٹھیک ہے جی دیکھیں آپ ذرا انشاءاللہ یہ اس کو تو یہ سارا تو وہ اس طرح کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور یہ صرف ان کے لیے نہیں یہ سب انسانوں کے لیے بھی ہے دیکھیں ہماری بھی یہی حالت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بس اس وقت مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں مسلمان بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں آج کل کہ جب مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ یاد آئے جس وقت مصیبت ختم ہو گئی تو بس کہتے نہیں کہ جی، وہ فلاں کام ہم نے کر لیا تھا نا ایسے کیا تھا اس کو بلا لیا تھا اس آدمی نے ایسے کیا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں مصیبت میں اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے لیکن جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے راحت آ جاتی ہے تو پھر جو ہے فوراً ورنہ مکر شروع کر دیتا ہے کوئی نہیں جی ایسا نہیں ہوا تھا بعض لوگ ایسے نظر مان لیتے ہیں کہ اللہ یہ میرا کام ہو گیا تو اتنے نفل پڑوں گا یا اتنا سب کروں گا جب وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے وہ پورا نہیں کرتے تو یہ سب کے لیے آئے آگے ہوا ہوا ہوا سے مراد ہے وہ اللہ یعنی الزیح یعنی اللہ بھی وہی ہو جائے گا وہ الزی یو سعید رقم یو سیر ہم کہتے ہیں نا سیر کرنا ٹھیک ہے یہ سیر ہی ہے یعنی یو حکم تو یہ سیر یعنی اس کا جو ہے سیر ٹھیک ہے بر سے مراد خشکی اور باہر سے مراد یعنی سمندر وغیرہ یا السلام علیکم آواز آ رہی ہے جی السلام علیکم دیکھیں اب اگر ابھی نو وائس ہوئی تو پھر میں دوبارہ کنیکٹ کروں گا پھر میں نیٹ کو دوبارہ کنیکٹ کروں گا پھر ٹھیک ہے اگر ہوا تو مجھے بتائیں پھر میں دوبارہ یعنی پھر بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے پھر نیٹ دوبارہ آواز اوکے ٹھیک ہے جی، دیکھیں آپ جرئینا جرئینا جرا و جرینا پل کہتے ہیں کشتی کو جرئینا ٹھیک یعنی میں نے بنایا تھا جرا یا مادہ جرا یا نا اجرا اجرا یوجری اجرا ان ٹھیک ہے اور یہ جرائنا یہ مجرد کا سیکھا ہے مجرت ہے اور اجرا یوجری اجران وہ مزید ہے ٹھیک ہے تو جرا کا مطلب یعنی چلنا یعنی چلنے کی جرا کا معنی ٹھیک ہے بریح ریح کہتے ہیں ہوا کو ری کیسے کہتے ہیں ہوا کو طیبت طیبتن ٹھیک ہے نا بریحن طیبتن خوشگوار طیبہ کیسے کہیں گے خوشگوار فریحو فریحو فرح فرح آپ نے سنا ہوگا فرح نام بھی ہوتا ہے تو فریح کا مطلب کیا ہوگا کہ خوش ہونا یعنی خوش ہوئے یعنی فرح فرح کا مطلب خوشی ہوتا ہے ٹھیک ہے آصف آصف ریحن آصفن آ رہا ہے نا آگے ریحن آصفن ٹھیک ہے یعنی تیز آندھی آصف کیا ہوتا ہے تیز آندھی ٹھیک ہے موج سے مراد موج ہی ہے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں ٹھیک ہے ویوز جو ہوتی ہیں ویوز ہوتا ہے ٹھیک ہے موج سے مراد کیا ہے وہ ویوز ہوں گی من کل مکان کل مکان ہر طرف کل مکان ہر طرف سے یعنی وہ زنو زنو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی سمجھ لینا زنا کا مطلب کیا ہے گمان کر لینا سمجھ لینا ٹھیک ہے اہیتا یہاں پہ مطلب ہوگا کہ احاطہ احاطہ سے احاطہ کر لینا جس ہوتا ہے احاطہ کرنا کہ مانا دا اللہ دا اللہ کے سے پکارنا تو دا اللہ کہ وہ کیا کرتے ہیں یعنی انہوں نے یعنی وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ترجمہ تو آگے آئے گا اس ٹائم تو پکارنا مخلصین مخلصین یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف خالص کرنا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے اندر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ری مونس استعمال ہوتی ہے یاد رکھیے گا ری کیا ہے مونس استعمال ہوتی ہے عربی کے اندر ری جو ہے نا مونس ہے اس لیے صرف کیا لائے ہیں کئی باتیں لائے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے میرے خیال میں پڑھی ہوئی ہے ہاں، وہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے ری کیا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے اندر ہاں آصف جو ہے ری ہن آصفن ہاں اس کو دیکھنا پڑے گا واقعی آپ نے یہ بات صحیح وہ کی ہے صفت مذکر ہے آصف کی اس کی جو ہے اسے دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا ویسے ری کا جو ہوتا ہے وہ عربی میں مونس استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر ری جو ہے وہ مونس استعمال ہوتی ہے لیکن اس کو ریحن آصفن کیوں لائیں اس کو میں دیکھ لوں گا بڑا اچھے آپ نے وہ کیا واقعی بڑی ٹھیک ہے آصفن وجاحم الموج موج سے مراد کیا آ جائے گا موج سے مراد ویوز ہی ہیں من کل مکان مکان یعنی ہر طرف سے وزن ٹھیک ہے یعنی گمان کرنا احاطہ کرنا ٹھیک ہے دا اللہ پکارنا مخلصین اخلاص کے ساتھ ہے ٹھیک ہے لائن انجیت انجئی تنا انجئی تنا یہاں سے مراد ہوگا کہ اگر آپ نے نجات دے دی یعنی انجئی تنا ٹھیک ہے لائن انجئی تنا سے مراد آ جائے گا من ہاج ہی اس سے لنکون ٹھیک ہے لنکون تو ہم ہو جائیں گے من کرین کس میں سے شکر کرنے والوں سے تو اب یہ دیکھیے اور اس کا اس آیت کو سمجھیں کہ ہے کیا کہ جس وقت اب جب چلتے ہیں نا سمندر میں جاتے ہیں جب سمندر میں جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اب وہاں پہ تو موجیں آتی رہتی ہیں مختلف کشتیاں جو بنائی جاتی تھیں تو وہ کون سی ہوتی تھیں وہ بادبان والی بادبان والی کون سی کشتیاں ہوتی ہیں جو نہیں آواز مائک میں وہ نہیں ٹوٹا نہیں ہوا ٹھیک ہے مائک کے اندر مائک ٹھیک ہے بالکل مائک ٹھیک ہے میں نے نیٹ کے اندر وہ دیکھا ہے ہے اسپیڈ سلو اس کی بہت زیادہ اسپیڈ سلو ہے کیونکہ یہ شیئرڈ ہوتی ہیں ہماری نیٹ کنیکشن تو میں نے بڑا اچھا لیا ہوا ہے لیکن ہوتا ہے شیئرڈ ہوتی ہیں انٹرنیٹ کی جو ہے انٹرنیٹ کی جتنی بھی یہ آج کل جو پاکستان کے اندر ہمیں ملتی ہیں اس سے میں نے وائی فائی نہیں لگایا ہوا میں نے جو وہ ہوتی ہے یو ایس بی ہوتی ہے اس کو لگی ہوئی نیٹ کی تو یہ شیئرڈ ہوتی ہیں ساری کی ساری شیئرڈ ہوتی ہیں جتنے زیادہ بندے بڑھتے جاتے ہیں اتنی اس نیٹ کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر پرابلم کریٹ ہوتی جاتی ہیں تو اس وقت اگر زیادہ لوگ اس وقت مثلا میری جو کمپنی ہے اس کو لوگ جو زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت تو یہ شیئرڈ ہے مثلا آٹھ لوگوں کے اوپر یا بارہ لوگوں کے اوپر انہوں نے شیئر کیا ہوا ہوتا ہے تو اگر بارہ کے بارہ لوگ اگر آن لائن آ جاتے ہیں تو اسپیڈ سلو ہوتی جاتی ہے اگر ایک بندہ ہے دو بندے ہیں تو وہ پھر اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو ہے نیٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہ آ گیا جی یہ اس میں سے بات یہ چل رہی تھی تو جس وقت وہ بادھ والی کشتیاں ہوا کرتی تھی تو بادوان کی جو کشتیاں وہ ہوا کے ذریعے سے جب خوشگوار ہوا چلتی تھی اور ایسی جس سائڈ پہ جس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا ہوا چلتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں جی بڑی خوشگوار ہوا آ گئی تو کہتے ہیں جی واقعی اب ہم بڑی تیزی سے اپنا سفر کریں گے لیکن اس وقت خوش ہو رہے ہیں اس جب خوشی آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ایسا آتا ہے کہ طوفان اٹھتے ہیں جب طوفان آتے ہیں اصل میں یہ ویوز ہوتی ہیں یہ ویوز ہوتی ہیں اور پانی نہیں چلتا یہ پانی نہیں چلتا یہ موجیں چلتی ہیں یہ موجیں چلتی ہیں پانی تو اپنی جگہ کے اوپر اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے پانی تو اپنی جگہ کے اوپر اوپر نیچے ہوتا ہے یہ ویوز بننے شاید آپ نے فزکس میں پڑھا بھی ہو کہ اگر پانی میں آپ پتھر مارتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گول دائرے بننا شروع ہوتے ہیں گول دائرے بنتے بنتے بنتے بنتے وہ آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا وہ پانی ٹریول کرتا ہے نہیں پانی ٹریول نہیں کرتا وہ موجیں ہوتی ہیں جن کو ویوس اوکے جاتا ہے اور وہ ویوس کی مختلف کس میں ہوتی ہیں پھر تو ایسے ہی یہ ہواؤں کی وجہ سے ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ سمندر میں لاتے ہیں تو وہ موجیں بڑی اونچی اونچی اٹھتی ہیں تو جب ایسی موجیں اٹھتی ہیں تو جو بڑی خطرناک قسم کی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے اب یہ پریشان ہو جاتے ہیں ہر طرف سے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا اب تو ہم گر گئے ہیں بالکل اب پتہ نہیں ہم پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے تو پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو خالص پکارنا شروع کر دیتے ہیں خالص پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ بھائی اگر ہم اس سے بچ گئے نا اس جگہ سے ہم بچ گئے تو اب کیا ہوگا بس اس کے بعد جب ہم جائیں گے نا تو پکے جو ہے نا شاکرین بندوں میں سے ہو جائیں گے ایمان میں سے لے آئیں گے یا اگر مسلمان ہے تو کہتے کہ اللہ اب ایک دفعہ تو مجھے بچا لینا تو میں اب صحیح بالکل توبہ کر لوں گا زندگی بڑی اچھی گزاروں گا ٹھیک ہے اس کے اندر ایک قصہ بھی کیا جاتا ہے ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں حضرت اکرما رضی اللہ عنہ کیوں کیونکہ وہ اسلام لے آئے تھے ان کا اسلام لانے کا قصہ سنیے اسلام کیسے لائے تھے فتح مکہ ہوئی فتح مکہ کے اوپر بھی حضرت اکرما نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ٹھیک ہے فتح مکہ کے اوپر بھی وہ وہاں سے بھاگ گئے بھاگ گئے تو اب کشتی کے اندر بیٹھے اور سفر کرنے کے لیے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ مسلمان آ گئے ہیں تو میں اسلام نہیں قبول کروں گا جو کشتی میں جا رہے تھے وہاں پر طوفان آ گیا جب طوفان آ گیا تو کشتی کا جو ناخدا کشتی کا جو ناخدا یعنی جو سیلر جو بڑا ہوتا ہے کشتی چلانے والا ٹھیک ہے اس کہتے ہیں ناخدا ٹھیک ہے تو وہ اس نے کہا کہ بھائی ایک اللہ کو پکارو ایک اللہ کو پکارو ٹھیک ہے وہ ہمیں نجات دے سکتا ہے تو حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ سمندر میں بھی یعنی پانیوں کے اندر بھی اگر ایک ہی اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے انسان کو وہی بچاتا ہے تو وہی اللہ خوشی پر بھی بچائے گا وہی اللہ خوشی پر بھی بچائے گا ایسا تو نہیں ہے کہ سمندر میں بچانے والا اللہ ہے اور خوشی میں کوئی اور بچائے تو بس وہ وہاں سے یہی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ اب اگر میں بچ گیا نا تو اب میں جا کے اسلام قبول کر لوں گا جا کر اور واقعی ایسا ہوا بچ کے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا حضرت اکرم رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے پھر کیا ابو جہل کے بیٹے جنہوں نے پہلے بڑی تکلیفیں پہنچائی لیکن بعد میں کیا ہوئے ایسے آپ کہنا رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے سب سب کا ختم اور ایسا یعنی ایسے اونچے کہ بڑے سے بڑا بڑا ولی ولی بھی بھی بڑے سے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے بڑے سے بڑا بڑے سے بڑے ولی بھی کتنے ولی جمع ہو جائیں تب بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے نا اور ایسے یعنی اگر صحابہ کی یہ بات یاد رکھیے گا صحابہ کی اگر چھوٹی موٹی آپس میں کوئی رنجش بھی ہوگی تو وہ بڑے لوگ ہیں ہمارے ہم ان کے بارے میں ہلکی سی بھی بات نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا یہ بڑی آج کل وہ ہوتی ہے جی صحابہ کی چھوٹی سی کوئی رنجش ہوگی آپس میں تو ہم لوگ شروع ہو جاتے ہیں جی فلاں صحابی نے ایسا کر دیا تھا فلاں صحابی نے ایسا کر دیا وہی ہمارا منہ ہی نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کا ہمارا منہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارا تو منہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیسے بات کریں گے ان کا جو تھا وہ ہاں۔ ان کی وہ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری آپ کو سمجھ آ گئی نا یہ پوری کی پوری ایک وہ تھی ابھی دیکھیے ولزی ٹھیک ہے تو ہے یو سی رکم فل بہر وہرے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے یو سی تمہیں سفر کراتا ہے تم فل فل کے یہاں تک کہ تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو وجرینا بہم بریحن پی و وجری بہم ٹھیک ہے اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر و نا بہم یہ کشتیاں ٹھیک ہے نا جرینا ہمارے کشتیاں لے کر چلتی ہیں لیکن لوگوں کو لے کر بری ہند کس کے ساتھ خوشگوار ہوا کے ساتھ ٹھیک ہے نا یعنی پانی پر چلتی ہیں نا وجری بہم بھیم برین پیبا کہ وہ یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں ٹھیک ہے وسط ہو بہا اور لوگ اس بات پر یعنی خوش ہو جاتے ہیں یا مگن ہو جاتے مگن ہوتے ہیں اچھا جی جا اتھا جا اتھا ری ہن تو کیا ہوتا ہے تو اچانک اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے وہ جا الموجو الموجو کل مکان اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں ہر طرف سے موجیں اٹھتی ہیں موجے آنا سے مراد موجے یعنی جا مراد کیا اٹھتی ہیں میں نے بتا دیا وہ موج کیا ہوتی ہے اصل میں وہ مالیکولس ہوتے ہیں پانی کے مالیکولس ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ اوپر انرجی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ اگلے پانی کے مالیکولس ہوتے ہیں پھر اس طریقے سے اوپر نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وزن تو وہ کیا اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے دا اللہ مخلصین اللہ الدین تو اس وقت کیا کرتے ہیں اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کرتے ہوئے کر کے ٹھیک ہے نا صرف اس, اسی کو پکارتے ہیں یعنی خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد رکھ کر اسی کو پکارتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ کیا یہاں پہ آگے معذوف ہے یعنی بات نہیں ہو رہی کہ وہ کیا لائن یعنی تو میں کیا کہوں گا اور کہتے ہیں کہ اور کہتے ہیں یعنی یہ محضوف ہے یہاں پر یہ بات کیا کہتے ہیں لائن ہی کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی من شاکرین تو ہم ضرور بے ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ہم ضرور بے ضرور کس میں ہو جائیں گے شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ آ جاتی ہے آگے چلیے یہ اگلی آیت کو بھی دیکھیں فلما فلما کے مراد یہاں پہ ہوگا کہ لیکن جب یعنی جب کے اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے انجا ہوم انجا نجات صحیح ہے ٹھیک ہے نا انجا سے مراد نجات ہی ہوگا ٹھیک ہے جب غونا سے مراد ہے سرکشی یعنی بغیون سے مراد ہے سرکشی کرنا ٹھیک ہے نا بغیون سرکشی کے معنی ہوتے ہیں باغی باغی کا لفظ سنا ہوا ہے نا آپ نے باغی ٹھیک ہے غونا یہ وہی لفظ ہے باغی جس طرح ہوتا ہے بغی پھر وہی آ جائے گا الان متا الحیات دنیا متا یعنی متا کہتے ہیں دنیا کی چھوٹی سی پونجی جو ہے نا متا الحیات دنیا دنیا کی چھوٹی سی پونجی ٹھیک ہے مرضی حکم مرضی حکم کا مطلب کیا ہے کہ لوٹنا تمہارا لوٹنا کس کی طرف ہوگا ہماری طرف ہی ہوگا فانو نبی حکم فانبی امبا یوم بیو سے جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں گے امبا یوم بھی آ جائے گا فانو نبا یونبیو سے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو یہ آ جائے گا نبی حکم کہ ہم تمہیں خبردار کر دیں گے یعنی بتا دیں گے بیما کن تم تام جو تم کرتے کرتے رہے ہو یا تم کرتے ہو اب دیکھیں ترجمہ دیکھیے فلم قلم تو اب کیا ہوتا ہے لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا دے دیتا ہے بغیر الحق تو وہ زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں بغیر الحق یعنی ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں یا ارے یعنی اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم کہ تمہاری یہ سرکشی در حقیقت تمہارے اپنے خلاف ہی ہے یعنی انما بغیکم علی انفسکم کہ تمہاری یہ سرکشی تمہارے اپنے خلاف ہے متا الحیات دنیا یعنی مطالع ہے دنیا کی اب تو تم کیا کرو یہاں پہ بھی فیل محضوف ہے اصل میں کہ تم مزے چکھ لو زخ یعنی چکھ لو یعنی زوکو کہ تم چکھ لو کس کو متا الحیات دنیا دنیا کے یعنی دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لو سما مرجم پھر آخر ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے فانو نب اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کن تم تاملون کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تم کیا کچھ کرتے رہے ہو تم جب آؤ گے تو تب تمہیں ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اتنا سا آج ان اتنا ہی وہ بس اتنا ہی بہت ہے پھر باقی اس کو اور وہ کر لیں گے آگے بھی ٹھیک ہے کیونکہ آج ذرا تھوڑا سا نیٹ کا بھی پرابلم چل رہی ہے تو انشاءاللہ پھر باقی اور آج انشاءاللہ پھر ہم ساڑھے آٹھ بجے علم الصرف کی کلاس جو ساتھی نہیں ہے نا ان کو بتا دیں ٹھیک ہے نا ساڑھے آٹھ بجے انشاءاللہ علم الصاف کی کلاس وہ کر لیں گے دیکھ لیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کو وہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ساتھی نے سوال کیا واقعی ریخ کے بارے میں میں اس کو دیکھ لیتا ہوں ری کے حوالے سے ٹھیک ہے نا ری کو کیا مذکر مونس دونوں کے صرف کیوں وہ لائیں مذکر یا مونس لائیں پڑا ہوا ہے یاد مجھے کس طرح ہے لیکن اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ری کے بارے میں ویسے مونس استعمال ہوتی ہے لیکن جو ہاں، غیر ضوی القول ہوتے ہیں اس کی صفات کچھ اعتبار ہوتا ہے غیر زویل القول جو ہوتے ہیں تو ری بھی غیر زویل اقول میں سے جو عقل والے نہیں ہیں اس کی صفت کے اندر جو ہے کچھ ایسا وہ اشمس و تالیات اور شمس و تالعن یعنی دونوں چیزیں وہ ہو جاتی ہیں خبر جس طرح خبر کے اندر بھی مطابقت پائی جانا ضروری ہوتی ہے تو یہ ایسے ہی ہے شاید غیر زویل القول کے حوالے سے غیر زویل القول احاطہ کیا ہوتا ہے احاطہ مطلب اتنا کہ آپ کیا کہیں سراؤنڈنگ سراؤنڈ کر لینا ٹھیک ہے احاطہ کیسے کہیں گے سراؤنڈ ٹھیک ہے ہم انگریزی میں کیا استعمال کرتے ہیں سراؤنڈنگ جس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لینا سراؤنڈ کر لینا ٹھیک ہے جیسے کہ کہتے نا کہ جیسے جو پولیس آتی ہے آپ کو کیا کر لیا گیا آپ کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ استعمال ہوگا نا کہ یو آر سراؤنڈیڈ ٹھیک ہے نا کہ آپ کو پورے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے یو ہیو بین سراؤنڈیڈ تو اس طرح کا لفظ استعمال ہو جائے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ان شاء اللہ یہ <clears throat> دیکھ لیجیے یہ جو ہے نا میرے خیال میں کانت کانت بھائی ہیں یا کیوں کانت وان جو ہیں یہ غیر زبی القول والی بات ہوگی ان اس میں یہی ہے غیر زبی القول کے اندر غیر زبی القول آتا ہے نا تو اس کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے میں اس کو دیکھ کے انشاءاللہ شاء آپ کو صحیح طرح بتا سکوں گا کیونکہ بغیر تحقیق کی نہیں بات کرنی چاہیے لیکن مجھے یہ یاد پڑتا ہے یہ غیر زبی القول والی بات ہے ٹھیک ہے جی چلیے پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ کوئی ساتھی مائک لینے کے ساڑھے آٹھ بجے و سر کی کلاس ہوگی سارے ساتھی